السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد مسلسل عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن سے متعلق ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں قرآن کی تعریف کیا ہے اور قرآن کے تعلق سے جو لوگ گمراہی کا شکار ہوئے ان لوگوں کا کیا کہنا ہے قرآن کے تعلق سے یہ ساری باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقید واسیہ کے اندر فصل العمل المان بلّہ وَََََََقتبى المان بن القرآن کلام اللہ منزل غیر و مخلوق من بدا ول یعود کہتے ہیں فصل اللہ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے منزل یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے غیر و مخلوق و مخلوق نہیں ہے من ہو بدآ قرآن اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا وہ وہلہ عود اور اللہ رب العامن کی طرف پلٹ کر کے چلا جائے گا یہ ہے قرآن کی تعریف جسے یہاں پر شیخ امام مجدد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے قرآن کے بارے میں یہ قرآن کی تعریف ہے قرآن کا وصف ہے جو یہاں بیان کیا گیا پہلی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ پر ایمان میں یہ چیز داخل ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا رکن ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لہذا اس پر یہ داخل ہے اس میں کہ ہم ایمان رکھیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کیا اللہ رب العامن کا کلام ہے اللہ نے کلام فرمایا جبریل امین نے اسے سنا جبریل امین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور ہمارے نبی نے صحابہ کو سنایا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے طبع تابعین کو یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ قرآن ایک دوسرے سے سنتے ہیں اور ہمارے نبی نے جبیل امین کو بھی قرآن دو بار سنایا ہر سال ماہ رمضان میں ایک بار سناتے تھے لیکن جب آخر رمضان تھا تو آپ نے دو مرتبہ قرآن کریم جبیل امین کو سنایا یعنی آپ سمجھیے کہ کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے قرآن کو سنایا جبیل امین کو کئی مرتبہ ہر سال رمضان میں ایک بار سناتے تھے لیکن جب آخر رمضان ہوا جس کے بعد آپ کی وفات ہوگی تو اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا اس لیے قرآن ہمیں کسی حافظ اور قاری کے پاس پڑھنا ہے قرآن انسان اگر خود پڑھے گا تو بہت ساری غلطیاں کرے گا پہلے اس کو قرآن کسی حافظ اور قاری کے پاس جا کر کے پڑھنا ہے یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے تاکہ انسان قرآن پڑھنے میں غلطی نہ کرے جبیل امین نے اللہ رب العالمین سے سنا اور جبیل امین نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور اس طریقے سے آپ نے صحابہ کو سنایا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ نے فرمایا اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے خود اللہ نے قرآن فرمایا ریدون الریدن اینبد کلام اللہ کہ یہ مشرقین کفار چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا سور توبہ کے اندر وہ نہ حد الم المشرقین استجاء ہو حتیٰ حطیٰ یسما کلام اللہ اگر مشرقوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ سے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے مکہ کے مشرقین عرب تھے قرآن کو اور عربی زبان جانتے تھے وہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے تو باقاعدہ اس کا اثر ہوتا تھا کیونکہ عربی زبان جانتے تھے اور کتنے ایسے مشرقین قرآن سن کر کے ایمان لے آئے جو بڑے بڑے شاعر تھے اور قبیلوں کے سردار تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ قرآن کسی بشر کا کسی انسان کا کلام نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہم شاعر ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے قرآن کریم اللہ رب العامین کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے اور یہ ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اس سے پہلے اللہ رب العامین نے جو انبیاء کو معجزہ طا فرمائی وہ ختم ہو گئے زمانے کے لحاظ سے تھے ختم ہو گئے لیکن یہ معجزہ قرآن کا معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے پوری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے تو قرآن جیسی کوئی صورت لانا چاہے تو نہیں لا سکتی ہے تو قرآن اللہ ابامن کا کلام ہے اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ یہ سما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے جو اللہ ابرامین کا کلام ہے یہ قرآن کریم ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اللہ اللہ قوم ہی لِ ابل لِ ابل کلام ابو داود کے حدیث ہے کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے اور میں اس کی قوم کو اپنے رب کا کلام پہنچا دوں اپنے رب کی بات پہنچا دوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کیا یہ اللہ رب العامن کلام ہے منزل امام نے فرمایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے یعنی اللہ رب العامن کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ اور اس کا جو نزول ہے دو طرح کا ہے قرآن پہلے لوہے محفوظ میں تھا لکھا ہوا اس کے بعد اسے اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور وہ ایک بار نازل ہوا آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں ایک مرتبہ اللہ نے اس کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا اب دوسرا نزول اس کا یہ ہوا کہ جب امین تیئیس سالہ دور میں قرآن کریم کو لے کر کے اترتے رہے یہ دوسرا نزول ہے پہلا نزول کہ ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا کہاں پر آسمان دنیا پر بیت العزا عزت کا جو گھر ہے وہاں پر اللہ ابران اس کو نازل کر دیا آسمان دنیا پر جیسے اللہ نے کیا ان انزلنا فی الۃ القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تو شب قدر میں جو اللہ نے نازل کیا وہ ایک مرتبہ پورے قرآن کو رمضان میں بیت العزہ جو آسمان دنیا جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس آسمان کے اوپر اللہ رب العامین نے اس کو نازل کر دیا ایک مرتبہ نازل کیا اس کو پورے قرآن کو پھر اس کے بعد دوسرا نزول کیا ہوا کہ تیئیس سالہ دور میں جبیل امین قرآن کو لے کر کے اترتے رہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ آپ کو حکم دیتا تھا کہ ابھی یہ صورتیں لے کر کے جاؤ یہ آیتیں لے کر کے جاؤ اس کے مطابق جبیل امین نے تیئیس سالہ دور میں ہمارے نبی پر قرآن کو نازل فرمایا آسمان دنیا پر ایک بار نازل ہوا وہاں سے تیئیس سالہ دور میں تو یہ قرآن اللہ رب العامین کی طرف سے منزل ہے اور کیسے نازل کیا جبیل امین کے ذریعے سے اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہیں کہیں جبیل امین کی طرف اللہ رب العالمین نے اتارنے کی نسبت کی ہے کیونکہ وہی لے کر کے اترے تھے اس لیے اللہ رب العالمین ان کو بیان کر دیا ورنہ اصل یہ نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے جب امین کو دیا اور جب امین لے کر کے وہاں سے نازل ہوئے پھر آگے فرماتے ہیں کہ غیر و ان قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن کا یہ مخلوق نہیں ہے اس میں رد کیا ہے ان لوگوں پر جو قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے قرآن مخلوق نہیں ہے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے صلب صالحین جب قرآن کے بارے میں بتاتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ یہ باطل عقیدہ کسی نے گڑھا ہی نہیں تھا سب کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جب جامعہ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کر دیا اللہ کی صفات کا انکار کر دیا تو انہوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں عزب اللہ اس کے بعد سے امہ صلب صالحین یہ قید لگاتے ہیں قرآن کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ملتا کیونکہ یہ بدعقیدگی یا گمراہی نہیں پائی جاتی تھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے بعد میں لوگوں نے عقیدہ گڑا کہ قرآن مخلوق ہے اس لیے پہلے زمانے میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا ہے کہ نہیں ہے جیسے دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں ان بدعات کے بارے میں پرانے زمانے کے علماء کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو ان علماء کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا جیسے مثال کے طور پر میلاد النبی ہے میلاد النبی کی بدعت ہمارے معاشرے کے اندر ابو الاول کے مہینے میں بڑے زور شور سے منائی جاتی ہے یہ چوتھی صدی ہجری کے اندر یہ بدعت ایجاد ہوئی اس سے پہلے کے علماء اور ائمہ جو گزرے ہیں آپ جب ان کی کتابیں ان کے اقوال پڑھیں گے تو انہوں نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ بدعت ہے یہ عید مراد النبی منانا کیوں اس لیے کہ ان کے زمانے میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی تھی اس لیے انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کوئی بدعت ایجاد ہوتی تب اس پر رد کیا جاتا ہے تو اس زمانے میں نہیں تھی ایسے ہی قرآن کے بارے میں کسی نے لکھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ اس وقت سب کا عقیدہ تھا چھوٹے بڑے جاہل عالم ہر مسلمان کا مرد عورت سب کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی عقیدہ کر لیا جائے گا کہ قرآن کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے قرآن مخلوق نوز بلّہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے سمجھ لیجئے یہ کفر کا عقیدہ ہے یہ کہنا کیوں اس لیے کہ اگر آپ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر مخلوق کا بھی کچھ حصہ ہے اللہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے خالق ہے جیسے مخلوق اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے مکمل مخلوق ہے اس کے اندر خالق کا کوئی حصہ نہیں ہے بات سمجھ آ رہی نا انسان مخلوق ہے ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب مخلوق ہیں ہمارا بولنا ہماری زبان ہماری گفتگو سب چلنا پھرنا سب مخلوق ہے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خلق خالق مات اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ ہمارے عمل کا خالق ہے تو ہم سے جو بھی چیز ہوتی ہے یا ہمارے جسم کے اندر بھی جو بھی چیز پائی جاتی ہے وہ سب کے سب مخلوق ہے ہمارے اندر خالق کا کوئی حصہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کافر ہے وہ اس لیے آپ دیکھیے جو صوفیہ تھے وہ کہتے تھے کہ میرے اندر اللہ ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا نعوذ باللہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے اللہ ان کے اندر شرائط کر گیا ہے وہ کہتے تھے اس طرح کی بات ہے کہ میرے جبے کے اندر بھی اللہ ہے نعوذ باللہ جو جبہ اور کپڑا پہنتے تھے جو صوفیہ گمراہ قسم کے لوگ تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اندر حلول کر گئی تو کسی بھی چیز کے اندر اللہ کی ذات نوز اللہ حلول نہیں کی ہوئی ہے یہ کفر کا عقیدہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے خالق ہے اگر آپ مخلوق مانتے ہیں قرآن کو تو اللہ تعالیٰ کا کلام گویا کہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر بھی مخلوق کا کچھ حصہ ہے اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا اس لیے قرآن اللہ کا کیا ہے کلام ہے قرآن مخلوق نہیں ہے یہ جامعہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے یہ زمین مخلوق ہے آسمان مخلوق ہے انسان مخلوق ہے اسے بھی مخلوق ہے اللہ نے زمین پیدا کیا اس کا نام زمین رکھ دیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کا نام انسان رکھ دیا اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اس کا نام آسمان رکھ دیا اللہ نے قرآن کو پیدا کیا اس کا نام قرآن رکھ دیا عزب اللہ مزاحم اور اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کے اندر پیدا کیا کچھ کہتے ہیں جو ہے وہ جبریل کے اندر پیدا کیا مختلف قسم کی گمراہیاں لوگوں کی اس کے تعلق سے پائی جاتی ہیں یہ عقیدہ رکھنا سراسر کفر کا عقیدہ قرآن مخلوق ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مخلوق ہے سراسر کفر کا عقیدہ قرآن اللہ ابرامین کا کلام ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی کسی مخلوق سے کسی مخلوق سے اللہ کی پناہ نہیں طلب کی جاتی ہے اگر آپ کسی مخلوق کی پناہ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے بات باسمار نا آپ کسی مخلوق سے وہ چیز مانگیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ العالمین کے ساتھ شرک ہے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلامات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے ہم صبح و شام کی دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں بے کلمات اللہ من ما خلق اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تو جب اللہ کے کلمات کے ذریعے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کلمات یہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے کیونکہ مخلوق سے مدد مانگنا جن میں اللہ ابرامی نے کسی کو اختیار نہیں دیے کیا یہ شرک ہے نا یہ حرام ہے نا شرک ہے اور یہاں اللہ کے کلام سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ ابراہین کا کلام ہے قرآن نوز باللہ مخلوق نہیں ہے یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر آپ اسے مخلوق مان لیں تو یعنی یہ کفر کا عقیدہ تو ہی ہے کتنی بڑی گمراہی اس کے ذریعے سے پھیل سکتی ہے کہ جیسے آسمان مخلوق زمین مخلوق انسان مخلوق اس طریقے سے قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نعدہ اگر یہ مانتے ہیں آسمان ایک دن ختم ہو جائیں گے زمین ختم ہو جائے گی قرآن بھی ختم ہو جائے گا ایسا نہیں قرآن نہیں ختم ہوگا قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ کی طرف سارے حروف اٹھ کر کے چلے جائیں گے سارے حروف چلے جائیں گے قرآن انسان کے سینوں میں ہوتا ہے یا کتابوں کے اندر ہوتا ہے اب کوئی ایسی مخلوق تو نہیں ہے آسمان زمین کے انسان کے سینے کے اندر آ جائے کیا ہے کوئی ایسی مخلوق آپ اگر اسے مخلوق مانتے ہیں قرآن کو تو انسان کے سینے میں کیسے آ سکتی ہے آسمان کیا انسان کے سینے میں آ سکتا ہے کیا پوری زمین انسان کے سینے میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی اس لیے جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں کتنی بڑی گمراہی ہے وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کچھ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے قرآن کے اندر ہے کو اللہ خالق کل شعی وہ الواحد القحار آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اللہ اکیلا ہے اور قہار ہے غلبے والا ہے تو کہتے ہیں کل شے میں کیا ہے قرآن بھی داخل ہے کل شے میں قرآن بھی داخل لہٰذا قرآن بھی مخلوق نعد باللہ یہ قرآن سے دیکھیے کس طریقے سے غلط معنی لوگ استعل کرتے ہیں اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ قرآن ہو یا حدیث اس کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے اس آہد کا صحابہ نے کیا معنی سمجھا ایم کرام نے شاید کا کیا معنی سمجھا اور جب تک یہ بدعقیدگی پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت کے علماء نے شاید کا کیا معنی سمجھا اور آج جو علماء ہیں صلب صالحین کے عقیدے پر قائم وہ اس آیت کا معنی کیا سمجھتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کو سلب صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھنا ورنہ انسان اس کا غلط معنی بیان کر کے خود گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے لہذا ہر چیز کے اندر کیا ہے قرآن بھی داخل ہے لہذا قرآن مخلوق ہو گئی نا عزب اللہ ذالک ایسا یہ اس کا مطلب نہیں ہے کل شے میں چونکہ عموم ہوتا ہے اس لیے عرب کا یہ ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا کہ جو بہت زیادہ چیزیں ہوں اس کے لیے کل شے ہر چیز کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں ورنہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قوم آج جس کی طرف ہنستے حود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہ ان کو اوپر آندھی بھیجی طوفان بھیجا اور وہ آندھی اور طوفان گزرتا تھا جب وہ طوفان تو اللہ نے کیا فرمایا کہ رک اللہ اللہ شعین امر ربی ہا مساکن ہوں اللہ نے فرمایا یہ ان کے تعلق سے کہ جو آندھی اور طوفان اللہ نے بھیجا وہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتی تھی ہر چیز کو فس بہ لا یورا اللہ مساکن ہوں جب انہوں نے صبح کیا تو ان کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی کوئی چیز نہیں دکھے گی ساری اللہ نے ان سب کو ہلاک کو برباد کر دیا اب دیکھیے ہاں اللہ ابراہم نے کیا فرمایا تو دب میرو کل ہر چیز کو ملیا میٹ ہر چیز کو ختم کر دیتی تھی وہ آندھی اور وہ طوفان ختم کر دیتا تھا ہر چیز کو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ صرف گھر باقی بچے تو کیا گھر میں ہر چیز ہر چیز میں گھر نہیں آتا ہے ہاں؟ آتا نا ہر چیز میں گھر لیکن گھر ان کے نہیں ملیا میٹ ہوئے گھر جیسے تھے ویسے ہی بچے صرف انسانوں کو اللہ نے برباد کر دیا مار دیا ان کو موت کے گھاٹ اتر گئے تو قرآن کی عشایت میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز سے کیا مراد ہے ہر وہ چیز جس کے فنا کے لیے یا جس کی بربادی کا اللہ نے حکم دیا ہر وہ چیز اللہ نے اس آندھی اور طوفان کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا اس کو ملیہ میٹ کر دیا کیا ہر چیز میں زمین اور آسمان نہیں داخل ہے تو کیا زمین بھی برباد ہو گئی تھی کیا آسمان کو بھی اس نے سب ختم کر دیا تھا اس آندھی اور طوفان نے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں ختم کیا تھا نہیں ختم کیا نا تو کیا مطلب ہوا اگر آپ کہیں کہ ہر چیز میں سب داخل ہے تو گیا کہ آسمانوں کو بھی ختم کر دیا آدھی نے زمینوں کو پہاڑوں کو سمندروں کو اور اس طریقے سے اور دنیا کی بہت ساری مخلوقات بے شمار مخلوقات وہ کہ ہر چیز کو اس نے تباہ و برباد کر دیا کیا ایسا ہوا تھا نہیں خود اللہ نے فرمایا کہ ان کے گھر باقی تھے گھر نہیں اللہ نے برباد کیا گھر باقی تھے حالانکہ گھر میں گھر بھی ہر چیز میں داخل ہے تو کل شے سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ہلاکت اور بربادی کا حکم اللہ نے دیا اس کو برباد کر دیا آندھی نے تو ہر چیز میں ہر چیز نہیں آتی ہے بات سنا رہی نا تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں نہیں داخل ہے یہ لہٰذا قرآن اس کے داخل نہیں ایسی ایک آیت اور دیکھیں آپ سبا کے بارے میں جو یمن کے اندر رہتی تھی ایک خاتون ایک عورت تھی ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہفتے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حتح علیہ السلام کو اللہ اقبال نے بہت ساری چیزیں عطا کی تھی وہ چڑیوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے تو ایک مرتبہ چڑیوں کا انہوں نے جو ہے حاضری لگانا شروع کیا کہ کون چڑیا کون نہیں تو حدود ایک چڑیا ہے وہ غائب تھی یہ چڑیا حدود نہیں تھا ان کے پاس تو حسطے رخمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ کہاں ہے یا تو کوئی خبر لے کر کے ہمارے پاس آئے یا تو جب اس کو میں ذبح کر دوں گا اسے میں مار دوں گا تو وہ خبر لے کر کے چڑیا آئی ہد ہد پرندہ کیا خبر لے کر کے آیا پرندہ اس نے کیا کر کے بیان کیا کہ انی وجہ تو امراطن کہ میں نے ایک عورت کو پایا تمل کو ہم وہ اوتیت جو ان کی مالک ہے یعنی ان کی رانی ہے حکمرانی کر رہی ہے وہ اوتیت من کل شعی اسے ہر چیز دے دی گئی ہے وہ لہا عرش عظیم اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے عرش ہے اللہ نے یہاں کیا بیان فرمایا اوتیت من کل شعی اسے ہر چیز دے دی گئی تو کیا دنیا کی تمام چیزوں کی بادشاہت اسے حاصل تھی کیا ہر چیز اللہ نے اسے دیا تھا نہیں دیا تھا ہے کہ نہیں ان کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جن کو اللہ اربان بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے بادشاہ آنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ بادشاہت کو عیب سمجھتے ہیں اس لیے سعودی عرب سے بہت سارے لوگ نالا رہتے ہیں کہ ہاں بادشاہت ہے میرے بھائی بادشاہت کوئی عیب کی بات نہیں ہے سلیمان سلمان السلام بھی بادشاہ تھے ان کے والد وہ بھی جو ہے بادشاہ تھے داود علیہ السلام تو اللہ جو بادشاہ تھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے اللہ کے اصول کے دیش ہے کہ وہ بادشاہ جو عدل عدل والا ہوگا منصف ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اگر بادشاہ انصاف کے ساتھ حرانی کرتا ہے کتاب و سنت کو نافذ کرتا ہے الحمد للہ جیسے مغربی سعودی عرب کے اندر ہے آپ دیکھ جا رہے ہیں تو بادشاہ فی نفسی کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ بھی ایک حکومت کا ایک طریقہ ہے جیسے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے اصل چیز ہے اگر بادشاہ ہے کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتا غلط ہے لیکن اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرتا ہے ہے کہ نہیں عدل اور انصاف کرتا رہا ہے کے ساتھ یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ عیب والی بات ہو جائے جیسے ہمارے یہاں لوگ بہت سارے اس کو عیب والی بات سمجھتے ہیں جماعت اسلامی والے خاص طور سے خوارج اور اس طریقے روافظ یہ سارے لوگ اس کو بہت سمجھتے ہیں عیب لگاتے ہیں اور یہی سب سے بڑا جرم مانتے ہیں کہ یہاں پر بادشاہ بادشاہت بادشاہ نقص بلّہ ایسی بات نہیں میرے بھائی بادشاہ فی نفسے کی غلط چیز نہیں ہے اگر بادشاہ اصولوں اور عدل انصاف کی بنیادوں پر قائم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں الحمد اچھی بات ہے یہی مطلوب ہے ہم سے کہ سب کو حق ملے عدل انصاف ہو تو عید ہو سنت ہو شرک نہ ہو بداد و خرافات اور ظلم و زیادتی نہ ہو خامیاں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں یہی مطلوب ہم سے تو بادشاہت کو برا سمجھتے تو بہرحال اس نے کیا کہا کہ اسے ہر چیز دے دی گئی تو کیا دنیا کی تمام چیزیں اس کو حاصل تھیں حضرت سلم علیہ السلام کو اللہ رب نے بہت ساری سلطنت فرمائی جہاں پر ان کا قبضہ اور کنٹرول تھا سلطنت تھی وہاں پر سبا کو کچھ حاصل نہیں تھا ہے کہ نہیں تو یہاں پر مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے ضروری ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ ہر چیز دے رکھی ہے ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہر چیز الحمد للہ موجود ہے تو کیا ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس چار بیویاں ہیں کیا ایک ہی بیوی ہے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس دنیا کی تمام دولت ہے آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے نہیں موجود ہے آپ کے پاس جہاز نہیں ہے آپ کے پاس ٹرین نہیں ہے آپ کے پاس بہت شاندار محل نہیں ہے آپ کے پاس ایک ہی گھر ہے ایک بیوی ایک گھر الحمد للہ آپ کے پاس ہر چیز موجود نہیں ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں الحمد ہر چیز موجود الحمد ہر وہ چیز جس سے آپ کو سکون مل رہا الحمد للہ بیوی فرما بردار بچے فرما بردار تعلیم حاصل کر رہے نوکری آپ کے پاس ہے گھر ہے ماں باپ ہیں اولاد الحمد للہ تنخواہ آ رہی الحمد للہ اللہ کا شکر احسان آدمی کہتا ہے جس کا مطلب کہ دنیا کی ہر چیز اس کو دے دی جاتی ہے ہر چیز اس کو مل جاتی ہے نہیں بہت ساری چیزوں کا نقص رہتا ہے انسان کو بیماری بھی رہتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں تو یہ ایک طریقے گفتگو ہوتا ہے تو کل شیخ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز اسی سے انہوں نے استدار کر دیا کہ قرآن بھی مخلوق ہے کیونکہ ہر چیز میں بھی داخل ہے تو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے ہر چیز سیاق و سباق کے لحاظ سے سیاق و سباق کے لحاظ سے ہر چیز آدمی جب بولتا ہے کہ بھائی الحمد ہر چیز مجھ کو حاصل ہے وہ کیا مراد لے رہا ہر چیز سے یہ سمجھا جاتا ہے یہ یعنی نہیں کہ ہر چیز میں دنیا کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں جیسے اللہ رب العامی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا قوم عاد کے بارے میں حود علیہ السلام کے تعلق سے ان کی قوم کو اللہ نے عذاب بھیجا ہر چیز کو تباہ کر رہی لیکن ہر چیز میں ان کا گھر باقی تھا آسمان باقی زمین باقی سب باقی ہم کہتے ہیں ہر چیز فنا ہو جائے گی کیا ہر چیز فنا ہو جائے گی ہاں؟ نہیں ہر چیز نہیں فنا ہوگی اللہ کا عرش نہیں فنا ہوگا ہے نا روح نہیں فنا ہوگی ہے نا جنت نہیں فنا ہوگی جہنم نہیں فنا ہوگی ہے کہ نہیں ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہر چیز فنا ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے فنا لکھا وہ فنا ہو جائے گی جس کے لیے اللہ نے فنا نہیں لکھا وہ فنا نہیں ہوگی اللہ کا عرش کیا فنا ہو جائے گا نہیں اللہ کا عرش باقی رہے گا روح باقی رہے گی جنت اور جہنم باقی رہے گی کبھی نہیں فنا ہوں گے ہے کہ نہیں ہے وہ کبھی نہیں فنا ہوں گے تو ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے فنا لکھی وہ فنا ہوگی جس کے لیے لکھی لکھی ہے وہ فنا نہیں ہوگی تو جب کل شے کہا جاتا ہر چیز تو سیاق و ثواب کے لحاظ سے یہ اس کا معنی طے کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز سے کیا مراد ہے تو لوگ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں اب کوئی آدمی اگر عربی زبان نہیں سمجھتا ہے سلف صاحب کے عقید و منہج کو نہیں جانتا ہے تو کہے گا ہاں یار ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو ہر چیز میں قرآن بھی ریادہ قرآن بھی مخلوق ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سلف سارین کے فہم کے مطابق کو قرآن سمجھنا ہے انہوں نے کیا تفسیر کی اس کا معنی کیا بیان کیا اس کا مطلب کیا بیان کیا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا یہ سب جہمیہ معتزلہ اہل بدعت خوارج روافظ جتنے بھی ہیں جو سلب سالین کے عقید و منحص پر نہیں ہیں آپ دیکھیے صوفیہ اہل بدعت مبتدیا یہ سب کے سب قرآن و حدیث دلیلیں دیتے ہیں لیکن اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں وہ معنی بیان کرتے ہیں جو سلب سالین نہیں بیان کیا اپنی فہم کے مطابق اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صلب سارین کے فہم کے مطابق سمجھیں تو فرماتے غیر و مخلوق مخلوق نہیں ہے اس لیے قرآن کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے آج کی قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہوا کہ قرآن مخلوق ہے لہذا بدعقیدگی آئے تو اس پر رد کرنا بھی ضروری ہوا بدعت پر رد کرنا یہ صلب صالحین کی یہ روش اور ان کا طریقہ رہا ہے کہ رد کیا جائے قرآن میں اللہ نے رد کیا کہ نہیں کیا مشرقین پر رد کیا شرک پر رد کیا اور بہت ساری چیزوں پر رد کیا تو اللہ کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے سلامت سالین کی سنت ہے یہ کہ بدعت خرافات شرک گمراہیاں معاشی ان تمام چیزوں پر تردید ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں تردید مت کرو مت بیان کرو نہیں ایسا نہیں ہے معروف کا حکم دیں گے منکر برائی سے لوگوں کو روکیں گے دونوں چیز ہونی چاہیے معروف کا حکم بھی اور منکر سے لوگوں کو روکنا بھی اللہ نے جنت بیان کیا قرآن نے جہنم بیان کیا نیکیاں بیان کی گناہوں کو بیان کیا کیوں گناہ بیان کیے تاکہ ہم ان سے دوری اختیار کریں نیکیاں کیوں بیان کی تاکہ نیکیوں کو ہم کریں نیکیوں کو عمل میں لائیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے برائیاں ہماری زندگی سے نکل جانی چاہیے اس لیے اللہ نے برائیوں کو بیان کیا برے اخلاق کو بیان کیا تاکہ انسان اسے اپنے آپ کو دوری اختیار کرے اگر نہیں بیان کیا ہوتا تو کوئی اسی کو اچھا اخلاق سمجھ لیتا اپنا لیتا اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تو کہتے ہیں غیر مخلوق قرآن مخلوق نہیں ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے من ہو بدا اللہ اربین کی طرف سے یہ آیا اللہ نے اس کو سنایا کن کو جبیل امین کو تو اللہ کی طرف سے اس کا صدور ہوا ہے وہ یہ عود اور اللہ ہی کی طرف یہ پلٹ کر کے چلا جائے گا اسی لیے قرآن قیامت سے پہلے انسان کے سینوں سے قرآن کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لے گا اور جو قرآن کتابوں کے اندر اور مصاف کی شکل میں ہے ان سارے حروف کو اللہ ربامن قیامت کے دن اوپر اٹھا لے گا اللہ کے ہے القرآن فلاح یب قافل مصحف آیا ولاف صدور آیا ایک ایسا وقت آئے گا قرآن کے اوپر کہ قرآن میں سے ایک حرب بھی نہیں با ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی نہ مصحف کے اندر نہ ہی انسان کے سینوں میں نہیں باقی رہے گی ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کو کیا کرے گا اسے جو ہے اٹھا لے گا تو قرآن قیامت سے پہلے آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے اللہ ابامن کی طرف سارے حروف چلے جائیں گے انسان کے سینوں سے بھی جو قرآن یاد کیا اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے گا اور جو حروف ہیں یہ سارے حروف قیامت دن اٹھا لیے جائیں گے تو یہ قرآن کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے نادل شدہ ہے اور غیر مخلوق ہے کیونکہ اگر مخلوق ہوگی تو ختم ہو جائے گی لیکن اللہ نے اس کو ختم نہیں کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اسے اوپر اٹھا لے گا جہاں شروع ہو وہیں اللہ تعالیٰ اسے پھر واپس لے لے گا اور اللہ کی طرف جو ہے پلٹ کر کے چلا جائے گا تو یہ قرآن کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ قرآن جو ہم کہتے ہیں تو قرآن کا یہ وصف ہے یہ قرآن کی تعریف ہے اس میں اور بھی یہ اختصار کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے حقیقت میں اللہ نے کلام کیا ہے ایسا نہیں کہ جو ہے وہ حکایت ہے تعبیر ہے نہیں اللہ رب العالمین نے حقیقت میں کلام کیا حجب الامین اس کو سنا اس طریقے سے بھی کہا جاتا ہے قرآن کی تعریف میں کہ یہ اپنے الفاظ اور معانی دونوں کے لحاظ سے موجودہ ہے یہ المعجد بے لفظ ہی وہ معنی یہ بھی قرآن کی تعریف کے اندر المتعبد بے تلاوت ہی قرآن کی تلاوت ہمارے لیے عبادت ہے پڑھتے ہیں کہ خراب پر اللہ تعالیٰ دس نہیں کیا دیتا ہے حدیث پڑھنا بھی عبادت ہے آپ حدیث پڑھیں گے اللہ آپ کو بھی ادھر دے گا لیکن قرآن کی تلاوت پر جو عجر ملے گا اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے ایک حرف پر انسان کو دس نیکی ملتی اس کی تلاوت عبادت ہے تو یہ قرآن کا المنعور نبی تواتر تواتر کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے پہنچا ہے تواتر کے ذریعے سے کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں جو ہے قرآن میں کچھ گڑھ لیا گیا قرآن کس کے ذریعے سے پہنچا نہیں تواتر کے ذریعے سے کروڑ ہاں کروڑ جو مسلمان ہوئے ان کے ذریعے سے تواتر کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے اور اس طریقے سے المحفوظ فی صدور جو سینوں کے اندر محفوظ ہے قرآن کے علاوہ انسان کی لکھی ہوئی کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں جو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو انسان اسے یاد کرتا بھول جاتا ہے لیکن قرآن سینے کے اندر بھی محفوظ ہے یہ قرآن سینے کے اندر بھی محفوظ ہے اور المکتوب و المساحق اور مصاب کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے یہ لکھا ہوا بھی موجود ہے قرآن سینے کے اندر بھی محفوظ ہے اسی لیے اگر آج یہ قرآن مان لیجیے مصاف نہ رہے تو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے اللہ نازل کیا تو ویسے ہی لوگوں کے سینے کے اندر محفوظ ہے اور کوئی ایسی کتاب نہیں دنیا کے اندر انسان کی لکھی ہوئی کہ اگر وہ دنیا سے ختم ہو جائے تو ساری ہوئی باتیں محفوظ ہیں ایسا نہیں ہے اگر کسی نے یاد کیا ہوگا تو کوئی کچھ پڑھے گا کوئی کچھ پڑھے گا کچھ ذاتی کرے گا کچھ کمی کرے گا کمی بیشی ہو جائے گی لیکن قرآن اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا محفوظ ہے یہ پوری پورا دین محفوظ ہے اللہ رب العالمین کی پوری شریعت محفوظ ہے قرآن کو سمجھنے کے حدیث کی ضرورت اللہ نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا تو اس طریقے سے قرآن جو ہے یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے مصحف کے اندر اگر مصحف نہ رہے تو بھی قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہے اور ذرہ برابر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں پائی جائے گی آپ دیکھیے جب روس کا دور تھا روس یہ سارے جو ممالک آزاد ہوئے وہاں قرآن پر پابندی تھی قرآن وہاں کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا لیکن لوگوں کے بچوں کے سینے میں قرآن کریم قریب محفوظ تھا لوگوں نے کوشش کی قرآن کو ختم کر دیا اس کے نسخے جلا دیں نسخے جلا دیں گے لوگ لیکن قرآن کے اندر جو سینے کے اندر جو قرآن موجود ہے کوئی اس کو نہیں جلا سکتا ہے کوئی نہیں اس کو جلا سکتا اللہ تعالیٰ ہی قیامت سے پہلے لوگوں کے سینے سے اس کو آسمان کی طرف اٹھائے گا اس سے پہلے قرآن لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے کلام ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے دنیا کی کوئی کتاب آپ دیکھیں انسان کی لکھی ہوئی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کبھی بیشی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو جلا دیں گے دس سال کے بعد کہیے لائیے وہی کتاب اگر لوگوں نے یاد بھی کیا ہے تو ہزارہ قسم کی تبدیلی ہوگی ہزارہ قسم کی کمی اور جاتی ہوگی لیکن قرآن آپ لوگ یہ پورا قرآن اگر ختم ہو جائے مصاف جلا دیے جائیں تو بھی لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن جیسے موجود ہے اسی محفوظ رہے گا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی تو یہ قرآن کی تعریف میں ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور یہ جو مصاف ہے یہ رسم عثمانی ہے جس طرز پر اور جس خط پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لکھا تھا اسی خط پر قرآن لکھا جاتا ہے کوئی دوسرا خط لکھنا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خط ایسا ہے جو قرآن کے ساتھ حروف ہیں وہ سارے کے سارے اس خط کے اندر آ جاتے ہیں کسی اور دوسرے طریقے پر آپ لکھیں گے تو سارے خطوط اس کے اندر نہیں آئیں گے اس لیے یہ بھی قرآن کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ المکتوب و مصاحب بالرسم العثمانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے رسم اور ان کے جو طریقہ اور انہوں نے جو خط استعمال کیا لکھنے میں اسی خط پر قرآن کو مصاحب کے اندر لکھا جائے گا کوئی دوسرا خط ہم استعمال نہیں کریں گے کہ ایسا خط یعنی ہم اس کو رومن میں لکھ دیں عربی رو انگلش رومن میں لکھ دیں قرآن کو نہیں جائز ہمارے لکھنا یا اس کو ہندی میں لکھ دیں ہمارے لیے لکھنا جائز نہیں ہے قرآن کے الفاظ کو حروف کو لکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لکھیں گے اس میں تو آپ دیکھیے اس کو آپ پڑھ بھی نہیں پائیں گے کیا ہندی میں آئین اور آف بیان کر سکتے نہیں بیان کر سکتے اس کو نہیں ظاہر ہو سکتا وہ کہیں زیادہ مالا کرتے ہیں مجریہ پڑھتے ہیں کوئی مجریہ پڑھ لے گا اس کو نہیں آپ پڑھ سکتے اس کو اس لیے کہتے ہیں قرآن سن کر کے پڑھنا آپ کو مجرحہ کو نہیں لکھ سکتا کوئی ہندی کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر اس طریقے سے تو اس طریقے سے وہ آپ اس کو رومن میں لکھیں الحمد للہ رب العالمین رومن میں انگلش میں یہ نہیں جائز ہے اس پر باقاعدہ اجماع ہے لوگوں کا جائز نہیں ایسا کرنا کہ رومن میں آپ قرآن لکھیں یا صورتیں کو لکھیں یاد کرانے کے لیے بچوں کو نہیں یہ سب نہیں جائز ہمارے لیے ہم اس کو عربی میں لکھیں جس خط میں لکھا تھا عثمان علیہ رضی اللہ عنہ نے اور ہم ان کو پڑھ کر کے بتائیں کہ بھئی یہ قرآن اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے تو رسم عثمانی کے اندر بھی ہی ہونا قرآن کا ہونا ضروری ہے کسی اور رسم لکھیں گے یہ بالکل جائز نہیں ہے تو یہ قرآن میرے بھائیوں ہے بڑی عظیم کتاب محفوظ اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے آئی اللہ کی طرف یہ کتاب جائے گی اور اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو اللہ رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور یہ معجزہ قیامت تک جو ہے باقی رہے گا یہیں پر آج اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلی اللہ علیہ کے عقید و منحص پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعیدگی اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے علی و جزاک اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن ہی کے تعلق سے کچھ باتیں رہے گی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اگلے ہفتے میں درس نہیں ہوگا اب بقرعید کے بعد ہی درس کی شروعات ہوگی اگر منگل کو درس رہے گا تو انشاءاللہ اعلان کریں گے اور اگر نہیں رہے گا تو اس کا بھی اعلان آئے گا جزاک اللہ خیر